کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں